رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو اس سمندر میں کام کرتے تھے اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں ایپ ڈال دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح و سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا